چیز سے مگو اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا جو ان کے ہوتے ہیں نا انہیں بڑی امیدیں ہوتی ہیں جیسے حضور مفتی آدم کو لے لیجئے کیسی امید فرماتے ہیں ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائیں ادھر جینا تم ہو ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جپا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ یہی بات عرادت نے کہی کہ بے کسی ہو جو مجھے پرسش آمال کے وقت دوستو کیا کہو اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور یہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آپت زدہ ہے کس میں بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بیتاب یہ بیچین کا رونا کیا ہے ارے اس کی بیچینی سے ہے خاطر اقدس پہ منار بے پسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائک کرے معروض کہ آقا ایک مجرم ہے مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا قہر کا ہے دفتر عمال ہے پیش وہ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے پریاد کے یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میں ہر کاری جوش میں آئے اور یوں ملائی کو ہوئے شاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آگے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروار کیا گئے لوگ آیا میرا نامی لوگ آیا میرا نامی لوگ آیا اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے خواب کفتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم مسیحوں کی طرف خرمہ نے پہ اب بجلی گراتے جائیں گے لوگ آیا میرا حامی میرا گمخارے امم آ گئی جان تنے بے جان لو آئے مسکراتے ہم مسیحوں کی طرف کہ من اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے لوگو آیا میرا حامی میرا غم خارے امم آ گئی جاں تن بے جاں میں یہ آنا کیا ہے پھر پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے پھر تو پھر تو ڈھونڈا ہی کاری صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے ہم حکم والا کی نا تعمیر وہ زہرا کیا گئے تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد چشم بدور ہو کیا شان گئے رتبہ کیا گئے صدق اس رحم کے اس سایہ دامل پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا